اب جوڑا ہے سورت البروج اور سورت الطارق سمائے ذاتری مروج سمائے و تارق یہ جوڑا ہے سورت البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے ہمیت کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا رو نواس اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے ذرا یوں سمجھیے کہ غلوم کے اندر مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فطانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا لیکن یہ کہ یہ واقع چلو انہونی سی بات ایک ایسی دو قومیں ہے جن میں سے ایک ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو دوسرے اس کو کہے تو یہ تو ہے ہی ولد الزنا مرتد کافر یہ کیسے ایک ہو گئے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلاننگ کی ہیں کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے براعت حاصل کی سود حرام تھا سود کی اجازت لی پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا یہ سارے کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل محنت سے پھر ایلڈرز آف انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف سب سب کے جو بینکرس تھے بڑے بڑے راک چائلڈس اور یہ اور وہ اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا اٹھارہ سو ستانوے میں جو پلان بنایا ہے بیس سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بال فور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں زمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں اکتیس برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی انیس سو اڑتالیس میں سڑسٹھ میں اس کی ایکسپینشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو زو نواس نے قتل کیا جیسے ہیلو کاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر بیس ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں اور بڑے بڑے یہ واقعہ حضور کی بے سب سے بہت قریب تھا یہ پانچ سو تیئیس عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الحدود کا اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکے کے جنوب میں ہے وہ ہے یہ اصحاب الحدود بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا بس سوائے ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے بل یوم الماود اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن وہ شاہد و مشہور اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعے کا دن اب عام طور پر سمجھا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وہ مشہور ارفا کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ ارفا یہاں نہیں آئے گا وہ عرفات تو وہی ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا قتل اصحاب الخدود ہلاک ہو گئے وہ کھالیوں والے جنہوں نے کھالیاں کھو دی ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر اور ان کا جو اب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے قتل اصحاب الخدود نار ذات الوقود وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی اس ہم علیہ کو جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ہم علا ما یا فلون ابل مومنی اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیز چہاڑ ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں اور اس میں وہ گیس چیمبر اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں اور ان کا چوڑا کر کے اور کچھ اور کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہڈی کا پتا ہے نہ بال کا پتا ہے نہ گوشت کا پتا ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس ان میں جوئیں ہوگی ان کو ذرا ہم نے کرنا ہے اس کو سے نکال دیے سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیپ عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے ہیومن ہیئر بعد اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اون کے اور بکری کے تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے یوں سمجھیے یہ موت بارہ اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی گیس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتا بھی نہیں چلا ہوگا اور سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیتے گی وہ ملا ما یا فلون اب مومن شہود وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ ہے با نہ قبو ہوں اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے اللہ سوا مگر اس کا منو عزیز الحمید کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے ستودہ صفات ہے اللہ ملک سماو آتے وہ کہ جس کے لیے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی علا کل شہین شہید اور اللہ کو ہر چیز پر خود گواہ ہے ان انزیر فتح المومن اب المومنات یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو سب بلم یتوبو پھر توبہ بھی نہیں کہی اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی مان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جاتا سم بللم یتوبو فلحم عذاب الجہنم ولحم عذاب الحریف تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والے عذاب ان النظین آمن و الصالحات ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے لہم جنات اتنوی منتحثات ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی ظال کل فوج القبیر وہ ہے اصل بڑی کامیابی ان بش رب کل شدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسید دراز کرتا ہے وہ رسید راز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان شرب کل شدید ان نو ہوا یب عید وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا جو پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا وہ غفور البن وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا ہے جو الفص المجید بڑے برف والا ہے بڑی شان والا ہے فعال یرید جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اطا کا حدیث الجنود کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی پھر آؤ نو سبود کے لشکر قوم سمود کے لشکر بل نظیم کفروفی تقسیم لیکن یہ کافر جو ہے یہ تقسیم ہی کرتے رہیں گے جٹلاتے ہی رہیں گے وہ اللہ وراہ محیط جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ تو قرآن مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لوہے محفوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا کتاب مقنون سورہ واقعہ میں ان فی ام کتابیں لدئی نا لالی الحکیم بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ فی مکرمتن مطلمتِم متحرتن متحرت بےحدی سفرتم کرام برارا چار مقامات ہیں جن بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے بارک اللہ علی و فی قرآن عظیم و نفاانی ویات کم و ذکر حکیم